مدینے سے سیڑھی خدا تک لگی ہے مدینے سے سیڑھی مدینے سے سیڑھی خدا تک لگی ہے وسیلہ حقیقت میں ذات نبی ہے وسیلا حقیقت میں ذات نبی ہے محمد پہ قرآن نازل ہوا ہے تو محمد پہ قرآن نازل ہوا گئی ہر طرف روشنی چلے آئیے ہر طرف روشنی ہے مطابق جو سنت کے گزرے یہاں پر مطابق جو سنت کے گزرے یہاں پر حقیقت میں وہ زندگی زندگی زندگی ہے حقیقت میں وہ زندگی زندگی ہے کلو بداطی انارا وہ کلو زراعتی فنار برا سے میں بدعت کی تلخی کو کیوں کر چکھوں گا میں بدعت کی تلخی کو کیوں کر چکھوں گا شریعت و سنت میں وہ چاشنی ہے شریعت و سنت میں وہ چاشنی ہے میں بدعت کی تلخی تلخی میں بدعت کی تلخی کو کیوں کر چکوں گا میں بدعت کی تلخی کو کیوں کئی سکوں گا شریعت تو سنت میں بہت چاشنی ہے شریعت و سنت میں وہ چاشنی ہے عوام توجہ چاہوں گا شیخ عوامل نواہی جو پیش نظر ہوں عوامل نواہی جو پیش نظر ہوں عوامی نواہی جو پیش نظر ہوں شریعت طریقت حقیقت یہی ہے شریعت طریقت حقیقت یہی ہے عوام نواہی جو پیش نظر ہوں عوام نواہی کوئی جو پیش نظر ہوں شریعت طریقت حقیقت یہی ہے خاص طور سے اس شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ نلحب سبحان اللہ اسلام قربان جائیے نہ لہ و لائب اور نہ گانا بجانا نہ لہ و لائب نہ گانا بجانا ہمارے ہی مذہب میں یہ سادگی ہے ہمارے ہی مذہب میں یہ سادگی ہے نہ ویب اور نہ گانا بجانا نہ لائب اور نہ گانا بجانا ہمارے ہی مذہب میں یہ سادگی ہے <clears throat> اب اپنے اکابل کا مسئلہ ملازہ ہو نہ جنو مذہب باوجود اس کے احترام حضرات بزرگان دین کا انبیاء احترام کا فرشتوں کا بھی احترام سب کچھ مگر ملاحظہ ہو نہ جنو مذہب اور نہ پیرو پیمبر نہ جنو مذہب نہ جنو ملک نہ پیرو پیمبر یہاں صرف اللہ کی بندگی یہاں صرف اللہ کی بندگی ہے نہ جنو ملک اور نہ پیرو پیمبر یہاں صرف اللہ کی بندگی ہے ہیں جو غیروں کی خاطر تکالیف اٹھائے جو غیروں کی خاطر تکالیف اٹھائے وہی در حقیقت شریف آدمی ہے وہی در حقیقت شریف آدمی مکتا پیش کر رہا ہوں انیس آپ سے ہے محبت سبھی کو انیتا پوسے ہے محبت